والصفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وقال عليه الصلاه والسلام المرء على دين قبيله فلينظر احدكم من يقال جیسے میں کہوں گا ویسے آپ دیکھ میں توبہ کرتا ہوں کپور سے شرک سے بداس سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خاص کر بدنگاہی سے بد نظری سے غیبت سے اور بدگمانی سے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بداس سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خصوصاً بد نظری سے غیبت سے اور بدگمانی سے یا اللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں پانچوں کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا رمضان شریف کے روزے رکھوں گا حج فرض ہوگا حج ادا کروں گا زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ ادا کروں گا جہاد فرض ہوگا جہاد کروں گا یا اللہ تعالیٰ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں سلسلہ قادریہ میں سلسلہ نقش بندیا میں سلسلہ سہر وردیا میں یا اللہ تعالیٰ ان چاروں سلسلوں کی برکت سے میری اس بیت کو اور توبہ کو قبول فرما لیجیے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ وسلم وسلم کا تیرے نیک بندوں کا سات نصیب فرما دیجیے اب دعا کر لیتے ہیں صلی علیہ نبی رمیا اللہ اس بیت و قبول فرما لیجیے ہم سب نے سچی توبہ کی اس کو قبول فرما لیجیے اے اللہ اپنا پیار نصیب فرما دیجیے ہمیں اپنا پیار نصیب فرما دیجیے صلی اللہ علیہ